حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل ہمارے کندھوں کو پکڑ پکڑ کر سیدھا کرتے تھے اور فرماتے تھے آگے پیچھے کھڑے نہ ہوا کرو ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے بگڑ جائیں گے یعنی ان میں پھوٹ پڑ جائے گی میرے قریب تم میں سے سمجھدار یعنی بالغ اور عقل مند لوگ کھڑے ہوں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آج تم میں سخت اختلاف ہے امام ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سند میں مذکور ابو معمر کا نام عبداللہ بن سخبرہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو آٹھ